جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدولت اس کے چہرے کو آخ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دے گا نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھیالیس